ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اس کی مہر مشک کی بنی ہوگی بس سبقت کرنے والوں کو ان نعمتوں کے حصول کے لیے سبقت کرنی چاہیے